ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے حلال بن حمید نے ان سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ جامبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں اور ہلال سے روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو ایوانا یعنی ایوانا کے والد رکھ دی تھی ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کوہان نما ہے ہم سے فروا بن اب المغرا نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے ہیشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں خدا گواہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نوے